حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلائے اور اپنی رانوں کو ملا کر رکھے سننے داود حدیث نمبر نو سو ایک